میں ایک خطیب کو دعوت دے رہا ہوں جو خطیب یہاں اس شہر میں جس شہر کا نام پہلے ربوہ ہوتا تھا اب چناب نگر ہے اس علاقے میں جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے جو ہے مبلغ بھی ہیں جماعت کے ترجمان بھی ہیں اور الحمدللہ یہی نہیں با جو ہے با ہمت آدمی ہیں جہاں قادیانی کھڑے ہوتے ہیں کوئی سازش کرتے ہیں اکیلے جا کر وہاں کھڑے ہوتے ہیں قادیانی جتنے بھی ہوں لیکن اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتے ان کا نام ہے مولانا غلام مصطفیٰ صاحب دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر گرامی قدر معزز سامعین آپ حضرات دور دراز سے ہر سال عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں میں تو یہاں سٹیج پر کسی کام کی غرض سے آیا تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی بیان کرنا ہے میں نے نکلنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے جانے نہیں دیا تقریریں تو علماء کی ہوتی ہیں یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ کفر گڑھ جب ایک دور تھا کہ یہاں کوئی مسلمان نہیں آ سکتا تھا اب قادیانیوں کو ایسی بریک لگی ہے کہ قادیانی سوچ بھی نہیں سکتے تھے قادیانیوں کا جلسہ ہوتا تھا اب ان کا جلسہ بند ہے قادیانیوں کی اذانیں سپیکر پہ ہوتی تھیں اب بند ہیں قادیانی سر عام تبلیغ کرتے تھے اب وہ بند ہے ہر گورنمنٹ کے کوئی پہلے ادارہ نہیں تھا کالج جنہوں نے بنائے سکول انہوں نے بنائے بھٹو دور میں قومی تحویل میں لے کر وہاں پر مسلمان ہیڈ ماسٹر پرنسپل لگائے گئے تھانہ نہیں تھا یہاں انیس سو چوہتر میں تھانہ قائم ہوا تو قادیانی ایک دور تھا کہ اپنے مرزاڑا اقسا میں تمام قادیانی مرد اور عورت اور ملک کے دوسرے علاقوں سے اکٹھے اجتماعی جمعہ پڑھتے تھے پھر اب اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے اجتماعیت ایسی ٹوٹی کہ پہلے عورتوں کا آنا بند کیا اس کے بعد اعلان کیا کہ ہر مرزئی اپنے اپنے محلے کے مرزاڑے میں جمع پڑے وہ مرزاڑا جو ان کا اقسا تھا اس کو تالے لگے ہوئے ہیں الو بول رہے ہیں مرزئی پریشان ہیں ختم نبوت کی چاروں طرف سے صدایں بلند ہو رہی ہیں ختم نبوت کے جلسے ہو رہے ہیں یہاں پر سپیکر پہ اذانیں ہوتی ہیں علاقے کے اندر مرزئی نہیں یہ بتا سکتے کہ ہم نے اس مسلمان کو اپنی تبلیغ کر کے مرزائی بنایا ہو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اتنے قادیانیوں کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کیا ہے یہ ختم نبوت کی برکت ہے آئے دن آپ اخبارات میں اور رسائل میں پڑھتے ہیں انیس سو نوے میں پیلو وے ضلع خوشاب میں جب مشکل دور تھا وہاں میں گیا اب پینتیس قادیانی وہاں مسلمان ہو چکے ہیں میں نے پورے چناب نگر کے قادیانیوں کے مبلغوں کو ان کے مربیوں کو پچیس سال سے دعوت اسلام دے رہا ہوں کوئی قادیانی مربی آج تک مناظرے کے لیے سامنے نہیں آیا یہ مینار ختم نبوت کی نشانی ہے ایک دن آئے گا ہمارے بزرگ کہتے تھے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کہ اس دھرتی پر قادیانی کافر قرار ہوں گے ہم نہیں دیکھیں گے مسلمان دیکھیں گے وہ چلے گئے قادیانی اس دھرتی پر کافر قرار ہوئے مجاہد ملت مولانا محمد علی جالندری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک وقت آئے گا یہ کھلا شہر ہوگا یہاں مسلمان آئیں گے ہم نہیں دیکھیں گے وہ چلے گئے لیکن یہ کھلا شہر ہوا ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ہم نہیں ہوں گے اس کفر گڑھ میں ایک بھی مرزا ہی نہیں ہوگا ختم نبوت کی سدائے بلند ہو انشاءاللہ نعرے تکبیر تاجدار ختم نبوت اکابرین ختم ختم نبوت مجاہدین نبوت نعرہ تکبیر قادیانی سادہ لو لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایک فرقہ ہے جس طرح باقی فرقے ہیں تو ہم بھی فرقہ ہیں ہم کہتے ہیں قادیانی فرقہ نہیں مجحد ملت مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ سندھ تشریف لے گئے قادیانیوں نے درخواست دی کہ پنجاب سے ایک مولوی صاحب آئے ہیں وہ فرقہ وارانہ تقریر کرتے ہیں آپ پابندی لگائیں D P O D P S P O D C نے جب یہ آرڈر لے کر آئے مولانا سے سین کرائے حضرت فرمانے لگے میں فرقہ وارانہ تقریر نہیں کروں گا جب تقریر شروع کی یہ دونوں افسر بھی ساتھ بیٹھے تھے فرمانے لگے میں نے گورنمنٹ سے وعدہ کیا ہے کہ میں فرقہ وارانہ تقریر نہیں کروں گا فرمایا ہندو ایک مذہب اس کے اندر کئی فرقے ہندو اسلام کا فرقہ نہیں سکھ ایک مذہب اس مذہب کے اندر کئی فرقے سکھ اسلام کا فرقہ نہیں عیسائی ایک مذہب اس مذہب کے اندر کئی فرقے عیسائی اسلام کا فرقہ نہیں اسلام بھی ایک مذہب اس کے اندر کئی فرقے جب نبی آ جائے یا نبی بنا لیا جائے تو پھر فرقہ نہیں رہتا پھر مذہب ہو جاتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا قادیانیوں نے نبی مانا تو اب یہ فرقہ نہیں رہا یہ مذہب ہے اس مذہب کے دو فرقے ہیں ایک لہوری دوسرا رب تو یہ پتا چلا کہ قادیانی اسلام کا فرقہ نہیں قادیانی یہ ایک مذہب ہے لوگ کہتے مولوی صاحب مرزائی کلمہ بھی پڑھتے ہیں اذان بھی کہتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں پھر آپ انہیں کافر کیوں کہتے ہیں ایک ڈی ایس پی سے ہماری ملاقات ہوئی اور بھی علماء کرام ساتھ تھے وہ کہنے لگے مولوی صاحب کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے میں نے کہا یہاں کہاں لکھا ہوا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے کول یا یو ہل کافرون ماتا بدون میرے محبوب پیغمبر کہہ دے ان کو جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی نہیں کرتا اللہ نے بھی کافر کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمہ کذاب اور اس کے ماننے والے وہ بھی نماز پانچ پڑھتے تھے اذان میں محمد الرسول اللہ کہتے تھے تکبیر میں محمد الرسول اللہ کہتے تھے اس وقت تک آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانے گا نماز پڑھنا روزہ رکھنا قرآن پڑھنا یہ میں سے ہے یہ عقیدہ نہیں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اور حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی عزت و نابوس اور ختم نبوت کی حفاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ